شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ حضرات بھی بھرپور استقبال کیجئے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکابرین ختم نبوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری حضرت مولانا قاضی اسانہ مشج عبادی حضرت مولانا محمد علی جالندری حضرت مولانا لال حسین اختر حضرت خاجہ خاجگان حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب حضرت مولانا محمد یوسف منڈوری اکابرین ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت نعرہ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن دائما ما دوامت ولك الحمد خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون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 کے ساتھ کی میں تو صرف اس لیے آیا کہ شاید میرا نام بھی خادموں میں لکھا جائے ورنہ میں بیان بیان کا عادی گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں انسان اللہ نے انسان کو تو بنایا لیکن حاجت مند بنایا محتاج بنایا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نسرانی ہو حاجت ہو حاجت کے بغیر کوئی انسان اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ اپنی حاجات میں سمجھدار آدمی ترجیحات قائم کرتا ہے کہ بھئی یہ حاجت جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے اس کا پورا ہونا اور اس کا پورا ہونا اس سے کم درجے کا ہے اور اس سے پورا ہونا اس سے کم درجے کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے سکونت کے لیے ایک وطن بناتا ہے اب یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو مند آدمی ہوگا فہم آدمی ہوگا وہ ایک وطن اصلی مقرر کرے گا اور ایک وطن کو متعین کرے گا اور جو کچھ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے مال کا عزت کا جاہ کا جو چیز بھی منتقل کر سکتا ہے وہ اس وطن کے اندر منتقل کرے گا کہ بھی مجھے یہاں رہنا بات یہ ہے کہ حاجتیں تو بہت سی ہیں بھائی کھانے کی حاجت ہے لیکن کھانے سے زیادہ پینے کی حاجت ہے پینے کی حاجت ہے لیکن پینے سے زیادہ سانس لینے کی حاجت ہے آج اللہ جل شان ہو اس ہوا کو روک دیں تو کوئی ڈفس اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا سب ختم ہو جائیں گے تو پتہ چلا کہ ترجیحات مقرر کرنی پڑتی بھائی سانس لینے کی حالت بہت زیادہ ہے اس کا انتظام سب سے زیادہ کرو اور بھائی پینے کی حالت اس کے بعد ہے اس کا انتظام اس کے بعد کرو اور کھانے کی حالت اس کے بعد ہے لہٰذا اس کا انتظام اس کے بعد کرو اسی طرح ایک وطن ہے عارضی اور ایک وطن ہے اصلی اب طے کر لو پھر کراچی میں رہنا ہے یا لاہور میں رہنا ہے کراچی میں رہنا ہے یا پنڈی میں رہنا ہے اگر پنڈی میں رہنا ہے تو عقل مند فہیم شخص یہ کرے گا کہ اپنا سرمایہ وہاں منتقل کرنے کی کوشش کرے ایک صاحب ایک ملازمت میں سعودی عرب جا رہے تھے وہ بس پر سوار اور بیوی رو رہی ہے وہ کہنا کچھ زیادہ وقت کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں میں تو دو ہی سال کے لیے جا رہا ہوں اور دو سال کے بعد تو آ جاؤں گا اور اتنی دولت لے کے آؤں گا تمہارا مکان بھی بن جائے گا ہاں جی اور تمہارا گزارا بھی اچھا ہونے لگے گا اس کے لیے جا رہا ہوں اس کے لیے جدائی بختار کر رہا ہوں تو میرے دوستوں بڑی بھول ہے بڑی غلط فہمی ہے یہ دنیا ہمارا وطن ہی نہیں ہم اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیے ہمارا وطن آخر کی جو ہیں وہ آخرت ہے چنانچہ فرمایا کن فی دنیا کاننا کا غریب کہ دنیا میں تو اس طرح رہو جیسے کہ مسافر ہوتا او آبری سبیل یا ایک راستے پہ گزرنے والا ہوتا اب نہیں کیا آخرت اور پھر فرمایا کہ جنت میں بھی جو آخرت ہے وہاں لکھا ہوا ہوگا ما قدم ما ماں ماں مجدنا ماں قدم نا وجدنا وما اکلنا عقلنا وما ترکنا خسرنا کہ جو ہم نے اس دنیا کے اس وطن کے لیے بھیج دیا آگے وہ آج ہم نے لیا جنت کی صورت میں پا لیا کھانوں کی صورت میں پا لیا اللہ شانوں کے دیدار کی صورت میں پا لیا حت رسول پاک حضرات والسلام کی شفاعت کی صورت میں پا لیا آپ کے دست بارک شریفہ سے جام کی صورت پا لیا تو میرے دوستوں ترجیحات مقرر کرو ترجیحات ہم دنیا کے آدمی ہیں یہ آخرت کے آدمی ہیں جب ہم آخرت کے آدمی ہیں تو اس کی ذریعے کی ہر چیز کو قربان کریں ہم اپنی ہر چیز کو قربان کریں گے ہماری عزت عزت نہیں ہمارا مال مال نہیں ہماری جان جان نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو ہمیں آخرت میں سرخور کر دے جو رسول پاس کی شفاف اقدار بنا دے جو آپ کے دست بارک شریفہ سے یعنی جام پلا دے بس وہ ہے ہمارا سر اب یہاں کیسی عزت کیسے کھانے اور کیسے محل ہیں ہم تو جو ہیں یوسف علیہ السلام جس طرح سجن میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رب اے سجن کے مالک یہ جس برائی کی طرف مجھے دعوت دیتے ہیں اس سے زیادہ تو مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں جیل کے اندر آؤں تو بھائی یہ کم وقت جو عقیدے کو خراب کرے جو ہمارے دین کو ہم سے چھینے جو ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ازواج کے مرتبہ پہ اپنے لوگوں کو لائے تو ہمارے ان سے جوڑنا ہے ہم تو ہر چیز قربان کر دیں گے لیکن اس چیز پر جبیں اور اس کے اندر سراسر فائدہ سمجھیں گے اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں میں ان قادیانی انسانوں کے لیے بھائی کے لفظ استعمال کرتا ہوں بھائی کے لفظ استعمال کرتا ہوں ان قادیانی انسانوں کے لیے چھپائے کا لفظ نہیں استعمال کرنا نہ چھپائے کا نہ بھائی کا قادی انسانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو بڑا سخت وقت آنے والا بڑا سخت وقت آنے والا آپ کو کیا بتاؤں کتنا سخت وقت ایک ہمارے ساتھی کا مدینہ پاک میں انتقال ہوا ترکی کا رہنے والا تھا چنانچہ بڑی دعائیں مانگ رہے تھے ہم لوگ اللہ مدینہ کی موت دے یہ دے وہ دے اب اس کو دفرانے کے لے گئے جب اس کو دفناتے ہوئے ایک دیہاتی نے کہا ماشاء اللہ کتنا خوش نصیب تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا بھائی تیرے لیے بھی دعا مانگوں وہ میں بات کر رہنے والا تھا کرے نہیں نہیں اس دفعہ نہیں ابھی تو میرے بچے ہیں اور جو آؤں گا اور جو آؤں گا پھر دوبارہ آؤں گا تو دنیا کی زندگی میں ہاں ابھی بھائی جب اب مل رہی ہے یہ فستب رب القعبہ ایک صحابی کے منہ سے نکلا اور وہ شہید ہو رہے ہیں اس جذبے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے اچھا وہ کامیابی کیا ہے ہم تو شہرت کاٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ رب القاب تو میرے دوست ہو وطن اصلی آخرت وطن اصلی آخرت ہے اور جتنی ہے وہاں منتقل کرنی ہے جتنی منتقل کر لو پیغام دیا تھا کہ کہہ دینا اپنی امت سے کہ جنت جو ایک چٹیل میدان ہے اور اس کے اندر باغات درخت پھل ول جو ہیں وہ اللہ کا ذکر جیسے ہمارے حضرت نے ذکر کروایا اور لوگ بھی کرتے ہیں ذکر اس کے درخت پھل ول جو ہے ذکر ہے اللہ کا اللہ کی یاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ناموس کا تحفظ ہے چنانچہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر رکھواتے تھے اور وہ کیا نام ہے اس کے عرب جوہلا اپنے شعرا کے ساتھ آتے اور آپ کی حجو کرتے تو حضرت حسان ابن ثابت ان کی آپ کی طرف سے دفاع کرتے تو آپ نے فرمایا لا یزال جبرائیل یعید حسان ما نافع عن رسول اللہ علیہ وسلم جب تک وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی دفاع کرتے رہتے ہیں تو جبریل بھی ان کی مدد کرتے رہتے ہیں تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ آخرت متعین کر لو بات آسان ہو ہر چیز ختم کوئی چیز خلاف شریعت ہوگی نہیں ہاں جی یہ بات ایک تو بات یہ ہوگی اور بھائی بات یہ ہے کہ موت کا وقت بڑا سخت بڑا سخت آنے والا وقت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہہ دینا آسان ہے دعائیں مانگنا آسان ہے اس وقت کیا ہوگا اللہ تعالی ہمیں یعنی ڈاکٹروں سے نرسوں سے اسپتالوں سے کشف عورت سے بستروں پہ پڑھنے سے غیر محرموں سے ان کے ہاتھوں کی موت سے بچائیں اپنے دین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منتقل فرمائیں اللہ مجھے بھی نصیب فرمائیں آپ کو بھی نصیب فرمائیں جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو مر کے دے اور جنت بھی ہے دو بھی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دے اور جنت بھی ہے دو بھی ہے نہ مانے تو مر کر دے وہ صلی اللہ تعالیٰ